ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور رسولوں کے درمیان فرق رکھیں اور جو لوگ کہتے ہیں بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین بین کوئی راہ نکالیں یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے احانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے اور جو لوگ اللہ پر اور اللہ کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے یہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے پورے ثواب دیں گے اللہ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک نبی کو بھی جو نہ مانے وہ کافر ہے یہودی سوائے عیسیٰ اور محمد علیہ السلام کے اور تمام نبیوں کو مانتے تھے نصرانی افضل الرسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے سامری یوشا علیہ السلام کے بعد کسی کی نبوت کا قائل نہ تھا یوشا علیہ السلام موسا ابن عمران علیہ السلام کے خلیفہ تھے مجوسیوں کی نسبت مشہور ہے کہ وہ اپنا نبی زردشت کو مانتے تھے لیکن ان کی شریعت کے جب یہ منکر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ شریعت ہی ان سے اٹھا لی واللہ عالم بس یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں میں تفریق کی یعنی کسی نبی کو مانا کسی کا انکار کر دیا کسی اللہ کی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ محض اپنی نفسانی خواہش جوش تعصب اور تقلید آبائی کی وجہ سے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک نبی کو نہ ماننے والا اللہ کے نزدیک تمام نبیوں کا منکر ہے اس لیے کہ اگر اور انبیاء کو بوجہ ان کے نبی ہونے کے مانتا تو اس نبی کا ماننا بھی اسی وجہ سے اس پر ضروری تھا جب وہ ایک کو نہیں مانتا تو معلوم ہوا کہ جنہیں وہ مانتا ہے انہیں بھی کسی دنیاوی غرض اور ہوائے حوض کی وجہ سے مانتا ہے بس ان کی شریعت ماننے نہ ماننے کے درمیان کی ہے یہ یقینی اور حتمی کفار ہے کسی نبی پر ان کا شرعی ایمان نہیں بلکہ تقلیدی اور تعصبی ایمان ہے جو قابل قبول نہیں بس ان کفار کو احانت اور رسوائی والے عذاب ہوں گے کیونکہ جن پر یہ ایمان نہ لا کر ان کی توہین کرتے تھے اس کا بدلہ یہی ہے کہ ان کی توہین ہو اور انہیں ذلت والے عذاب میں ڈالا جائے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ خواہ غور و فکر نہ کر کے نبوت کی تصدیق نہ کرنا ہو خواہ حق واضح ہو چکنے کے بعد دنیاوی وجہ سے منہ موڑ کر نبوت سے انکار کیا جانا ہو جیسے اکثر یہودی علماء کا شیوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ محض حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان نبوت کے منکر ہو گئے اور رسول اللہ کی مخالفت و عداوت میں آ کر مقابلے پر تل گئے بس اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا کی ذلت بھی ڈالی اور آخرت کی ذلت کی مار بھی ان کے لیے تیار کر رکھی ہے پھر امت محمدیہ اعلیٰ صاحبہ الصلاۃ و تسلیم کی تعریف ہو رہی ہے کہ رب پر ایمان رکھ کر تمام انبیاء علیہم السلام کو بلا تفریق مانتے ہیں اللہ کی اس آخری کتاب پر ایمان لا کر اور تمام آسمانی کتابوں کو بھی اللہ کی کتابیں تسلیم کرتے ہیں جیسے ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا کل امن باللہ پھر ان کے لیے جو اجر جمیل اور ثواب عظیم اللہ نے تیار کر رکھا ہے اسے بھی بیان فرما دیا کہ ان کے ایمان کامل کے باعث انہیں اجر و ثواب عطا ہوں گے اگر ان سے کوئی گناہ بھی سرزد ہو گیا تو اللہ معاف فرمائیں گے اور ان پر اپنی رحمت کی بارش برسائیں گے